ابو وائل شقیق بن سلمہ کہتے ہیں کہ قبیلہ بنی ربیہ کے ایک شخص نے کہا میں مدینہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا وہاں آپ کے پاس دوران گفتگو میں نے قوم عاد کے قاصد کا ذکر کیا اور میں نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں عاد کے قاصد جیسا بن جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آد کے قاصد کا قصہ کیا ہے میں نے کہا اچھا ہوا آپ نے واقف کار سے پوچھا میں آپ کو بتاتا ہوں قوم عاد جب قحط سے دو چار ہوئی تو اس نے قیل نامی شخص کو امداد و تعاون حاصل کرنے کے لیے مکہ بھیجا وہ آ کر بکر بن معاویہ کے پاس ٹھہرا بکر نے اسے شراب پلائی اور دو مشہور مغنیاں اسے اپنے نغموں سے محظوظ کرتی رہیں پھر قیل نے وہاں سے نکل کر مہرا کے پہاڑوں کا رخ کیا مہرا ایک قبیلے کے دادا کا نام ہے اس نے دعا مانگی کہا اے اللہ میں تیرے پاس کوئی مریض لے کر نہیں آیا کہ اس کا علاج کراؤں اور نہ کسی قیدی کے لیے آیا کہ اسے آزاد کرا لوں تو اپنے بندے کو پلا یعنی جو تجھے پلانا ہے اس کے ساتھ بکر بن معاویہ کو بھی پلا اس نے یہ دعا کر کے اس شراب کا شکریہ ادا کیا جو بکر بن معاویہ نے اسے پلائی تھی انجام کار اس کے لیے آسمان پر کئی بدلیاں چھائیں اور اس سے کہا گیا کہ تم ان میں سے کسی ایک کو اپنے لیے چن لو اس نے ان میں سے کالی رنگ کی بدلی کو پسند کر لیا کہا گیا اسے لے لو اپنی ہلاکت و بربادی کی صورت میں آٹھ قوم کے کسی فرد کو بھی نہ باقی چھوڑے گی اور یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ آدھ پر ہوا اس حلقے یعنی انگوٹھی کے حلقے کے برابر ہی چھوڑی گئی پھر آپ نے آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ان پر بانچ ہوا بھیجی تھی جس چیز کو بھی وہ ہوا چھو جاتی اسے چورا چورا کر دیتی جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار دو سو تہتر یہ حدیث حسن ہے